اور ہر گروہ کا ایک ودا ہے تو جب ان کا ودا آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہونا آگے